فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون سو so جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے یعنی بوقت صبح اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو اور تم کو کون امر اس کا باعث ہو سکتا ہے کہ تم ایسے جانوروں میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتلا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا ہے مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنے غلط خیالات پر بلا کسی صنعت کے گمراہ کرتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتے ہیں اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کے عن قریب سزا ملے گی سامعین ابنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے سے کھانا چاہیے اللہ پاک اپنے مؤمن بندوں کو اجازت دیتے ہیں کہ جس زبیحے پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو وہ تم کھا سکتے ہو یعنی جس جانور کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو وہ حرام ہے جیسا کہ کفار قریش مردار چیزوں کو کھا جاتے تھے اور بتوں وغیرہ پر جو جانور ذبح کیا گیا اس کو بھی کھاتے تھے چنانچہ فرمایا کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا گیا ہو اس کو تم کیوں نہ کھاؤ اللہ نے تو حرام چیز تمہیں بتا دی ہیں اور وضاحت سے سمجھا دیا ہے بعض نے فصلہ کو تشدید کے ساتھ پڑھا ہے اور بعض نے تخفیف کے ساتھ دونوں صورتوں میں معنی بیان وضوح کے ہیں ہاں ادترار اور سخت مجبوری کی حالت میں جو کچھ تم پاؤ تمہارے لیے حلال ہے پھر اللہ پاک مشرقین کی آرائے فاسدہ کا ذکر فرماتے ہیں کہ میتا یعنی مردار کو اور غیر اللہ کے نام پر کیے ہوئے ذبیحے کو کس طرح انہوں نے اپنے لیے حلال بنا لیا ہے ان میں سے اکثر بغیر علم اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے گمراہ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان حد سے آگے بڑھ جانے والوں سے خوب واقف ہیں مخفی اور پوشیدہ گناہوں کو چھوڑ دو پھر ارشاد ہوتا ہے کہ معصیت ظاہری و علانیہ سب کو چھوڑ دو مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اس سے وہ معصیت یعنی نافرمانی کا کام مراد ہے جس کی انجام دینے کی کسی عمل کرنے والے کی نیت کی ہو اور قطادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مخفی اور علانیہ کم اور زیادہ معصیت مراد ہے سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ظاہر معصیت یہ ہے کہ خواہشہ عورتوں سے تعلق ہو یعنی ان کے ساتھ بدکاری کرے اور باطن معصیت یہ ہے کہ چوری چھپی بدکارہ عورت کے ساتھ معصیت عمل میں آئے اکریمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ظاہر معصیت محرم عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا ہے لیکن صحیح یہی ہے کہ آیت اس بارے میں بالکل عام ہے کسی بات کی تخصیص نہیں ہے جیسے کہ اللہ نے فرمایا میرے رب نے ہر قسم کے فواہش حرام کر دیے ہیں خواہ و اعلان ہو یا مخفی طور پر اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں ضرور ان کو اپنے عمل کا بدلہ دیا جائے گا خواہ وہ ظاہر ہوں یا مخفی صحیح مسلم اور ترمیدی وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اسم کیا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ جس کی کھٹک تمہارے دل میں ہو اور تم کو یہ منظور نہ ہو کہ کوئی تمہارے اس عمل پر واقف ہو اے اللہ ہمارے تمام ظاہری اور باطنی احوال کو درست فرما دیجیے اور ہمارے تمام ظاہری علل اعلان کیے گئے اور پوشیدگی میں کیے گئے گناہوں اور معصیتوں کو محف فرما دیجیے